سیدنا ابو لبابہ بن عبد المنظر سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول میری توبہ قبول ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے قوم کا گھر چھوڑ دوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہوں اور اپنا تمام مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تہائی مال صدقہ کر دینا تجھے کفایت کرے گا حدیث نمبر چھتیس سو سترہ مسنن احمد